بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا آج لیکچر نمبر ففٹین ہے اس سے پہلے جو ہم نے چودہ لیکچرز مکمل کیے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے دو سیگمنٹس کی بات چیت کی ہے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی بات کی تھی اور آج کل جو سیگمنٹ چل رہا ہے یعنی سیگمنٹ نمبر ٹو اس کے اندر ہم میٹریسز کی بات چیت کر رہے ہیں اس سے پہلے جو لیکچرز تھے اس میں ہم نے میٹریسز کی پراپرٹیز آپ کو بتائی تھی آج کا لیکچر ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں لیکن آج بہت ساری ایکسرسائز ہیں تو اس سے اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ کو ایڈوائز ہے کہ آپ اپنی کاپی پینسل سنبھال لیں کیونکہ ہمیں کافی سارے سوال کرنے ہوں گے گو کہ آپ کی اسکرین پہ بھی آئیں گے گو آپ کے نوٹس پہ بھی ہوں گے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ یہ کر لیں تو اچھا ہوگا کیونکہ اس کے اندر بہت سارے اسٹیپس انوالو ہوں گے اتنی دیر میں بات چیت کرتا ہوں آپ نے پینسل کاپی سنبھالیں آج لیکچر نمبر ففٹین ہے لینئر الجبرا کا ہمارا سیگمنٹ نمبر ٹو ہے ہم میٹرکس الجبرا کی بات چیت کر رہے ہیں اور میٹرکس کی پراپرٹیز وغیرہ ڈسکس کر رہے ہیں کچھ پراپرٹیز ہم نے ڈسکس کر لی ہیں ایک آج کا لیکچر ہے اور اگلا لیکچرز ہے ان اب یہ میٹرکس الجبرا جو ہم پڑھ رہے ہیں جب الجبرا انٹروڈیوس کیا تھا سکس کلاس میں یا نائنتھ کلاس میں یا سیونتھ کلاس میں تو ہم نے آپ کو کیا کچھ بتایا تھا کہ الجبرا کے اندر ایڈ کیسے کرتے ہیں سبٹیکٹ کیسے کرتے ہیں ملٹیپلائی کیسے کرتے ہیں ڈیوائڈ کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی وقت شاید کلاس ایٹ میں آپ کو فیکٹرائزیشن کے بارے میں بتایا تھا کہ A square minus B square اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو فیکٹرائز کیسے کرتے ہیں A plus B into A minus B اسی طرح سے اگر A square plus A B ہے تو اس کے فیکٹر کیا ہوں گے اے کامن نکال کے اے پلس بی کے برابر ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے فیکٹرائزیشن کی بات کی تھی تو آج جناب یہ تمہید تھی کیونکہ ہم میٹرکس فیکٹرائزیشن کی بات کر رہے ہیں ہم نے آپ کو میٹرکس کی ایڈیشن بتا دی میٹرکس کی سبٹریکشن بتا دی میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن بتا دی اور اس کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں آپ کو انورس معلوم کرنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا آپ کو رو آپریشن بھی بتا دی آپ کو ایشلون فارم بھی بتائی اور آپ کو ریڈیوس ایشلون فارم بھی بتائی کتنی چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں اگر آپ دیکھیں تو ماشاء اللہ کافی اچھی نالج آپ کے پاس ہو جانی چاہیے آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ کیا چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے میٹرکس فیکٹرائزیشن کہ اگر آپ کے پاس دو میٹرکس ہے سوری ایک میٹرکس ہے تو اس کو کیسے دو حصوں میں توڑ سکتے ہیں اس کو کیسے فیکٹرائز کر سکتے ہیں ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا پروڈکٹ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہے اور دوسری میٹرکس بی دی ہے تو اے انٹو بی ہم معلوم کر سکتے ہیں provided number of columns of first is equal to number of of rows the second once again you can multiply the two matrices A and B if when number of column of A is equal to number of rows in B یہ کنڈیشن تھی وہاں پہ تو اب دیکھتے ہیں کہ فیکٹرائزیشن جب کریں گے تو ہمارے پاس کیا چیز آئے گی اب ہمارے پاس ایک میٹرکس دی ہوگی اس کو ہم کیا کریں گے دو حصوں میں توڑیں گے اے اور بی ہم چیک کریں گے کہ کیا یہ اے اور بی صحیح وہی ان کے آ, اس کی فیکٹرائزیشن صحیح ہے اگر فیکٹرائزیشن صحیح نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے ہم کو اس کو ملٹیپلائی کر کے چیک کر لیں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں فارملی میٹرکس فیکٹرائزیشن جیسے نام سے ظاہر ہے ایک میٹرکس دی ہوگی اس کو آپ نے ڈیکمپوز کرنا ہوگا یا فیکٹرائز کرنا ہوگا دو حصوں میں دو میٹرس کے اندر تو اب ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے یہ ڈیفینیشن اگر دیکھ لیں کہ فیکٹرائزیشن کس کو کہتے ہیں میٹرکس فیکٹرائزیشن کیا ڈفرنٹ ہے کیونکہ جیسے ہم نے بتایا کہ ہر دو میٹرسز کو ملٹی نہیں کر سکتے اے اور بی کو اسی وقت ملٹیپلائی کر سکتے ہیں جب وہ خاص پراپرٹی ہولڈ کرتے ہیں اور وہ پراپرٹیز وہی نمبر آف کالمز اور نمبر آف روز کی ہیں یہی کنڈیشن ہوتی ہے ملٹیپلیکیشن کے اندر اسی طرح سے ایک کنڈیشن ہوتی ہے ایڈیشن کے اندر کہ دو میٹریسز کو آپ ایڈ نہیں کر سکتے اگر ان کے آرڈرس ڈفرینٹ ہوں تو فیکٹرائزیشن کی پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں پھر اس کو فردر میتھمیٹیکلی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تو پہلی چیز یہ ڈیفینیشن جو ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں کیونکہ یہ ڈیفینیشن آگے بہت زیادہ کام آئے گی پہلی چیز یہ factorisation of a matrix A is an equation that express A as a product of two or more matrices یعنی کہ میٹرکس اے دی ہوئی ہے A is equal to X Y Z ہو سکتا ہے A is equal to X Y ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر اے کو آپ ڈیکمپوز کریں تین حصوں میں تو آپ کے پاس ایکس وائی اور زیڈ آ جائے گا ایکس وائی اور زیڈ کو آپ ملٹیپلائی کریں اور کنڈیشن وہی ہونی چاہیے ملٹیپلیکیشن کی تو آپ کے پاس جواب اے آ جانا چاہیے تو یہ کہتے ہیں کہ factorisation of a matrix A is an equation that express A as product of two or more matrices اب جو فارمل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ suppose A can be row reduce to echelon form تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے جس کو آپ ایچیلون فارم میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں یہ فرسٹ کمپونیٹ ہے پہلا جو سیگمنٹ ہے آپ کے پاس تو یہ ہے suppose A can be row reduce to echelon form تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک میٹرکس اے دی ہے جو کہ رو ریڈیوس کی جا سکتی ہے ایشیلون فارم کے اندر وداؤٹ رو انٹرچینجز یہ خیال رکھنا ہے کہ رو کو انٹرچینج نہیں کرنا ہے ایشیلون فارم میں ٹرانسفارم تو کرنا ہے لیکن رو کو انٹرچینج نہیں کرنا ہے یہ کنڈیشن اس کے اندر ہوگی then A can be written as A is equal to L U اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے کو آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں ایل یو کے اندر اور ایل کیا چیز ہے where L is a lower triangular matrix L is a lower triangular matrix with ones on the diagonal یعنی اس کے اندر سارے جو ون ون ون ہے نا ڈائگنل میں ہونے چاہیے and U is an echelon form of A L کے اندر یہ کنڈیشن ہے کہ یہ لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہے اور اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ڈائگنل میں وہ ون ون ون ہونے چاہیے اور یو کیا چیز ہے and U is an form of A ٹھیک ہے جی this is an L U factorisation of A ابھی میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی یہاں پر اس ڈیفینیشن کے اندر ایک تو ایل انٹروڈیوس کیا جس کو میں نے کہا لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہے اور لوور ٹرائنگولر میٹرکس اس طرح کی ہے جس کے ڈائگنول کے اندر سارے ون ون ون آئے اور دوسری چیز یہ یو کیا چیز میں نے بتایا ایچلون فارم کے اندر میٹرکس ہے اے کی لیکن اس کے اندر رو انٹرچینجز نہیں کرنے ہیں تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو factorisation A is equal to L U اسے کہتے ہیں ایل یو فیکٹرائزیشن آپ دیکھ لیں اس سے تھوڑا سا ظاہر ہوتا ہے کہ ایل کا مطلب کیا ہے لوور ٹرائنگولر ہے اور یو کا مطلب کیا ہے شاید اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے آ, یہ کچھ انڈیکیٹ کرتی ہے لیکن ایکزیکٹلی ہم دیکھتے ہیں ابھی ہم نے جو آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ A is equal to L U اور ایل آپ کو بتایا کہ لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہے انٹریز ایز ون اور اس کے بعد U is upper triangular matrix echelon form کے اندر آگے چلیں اس ڈیفینیشن کو یہ this is called an L U factorisation of A اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس کیا the matrix L is invertible and is called unit lower triangular matrix یہ خیال رکھنا ہے کہ جو ایل میٹرکس جو ہم نے ابھی بنائی ہے جس کو لوور ٹرائنگولر ہم نے میٹرکس کہا ہے یہ انورٹیبل ہے یعنی اس کا انورس آپ معلوم کر سکتے ہیں اب یہ جو چیز انورٹیبل خالی کہہ دینے سے بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں انورٹیبل سے کیا مراد ہے کہ اس کا انورس معلوم کر سکتے ہیں جب انورس معلوم کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ اسکوائر میٹرکس ہوگی اس کے بعد یہ نان سیگولر میٹرکس ہوگی نان سیگولر سے کیا مراد ہے کہ اگر اتفاق سے اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کرے تو اس کا جواب زیرو نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کچھ کنڈیشن انورٹیبل میٹرکس اس کا انورس معلوم کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ the matrix L is invertible and is call unit lower triangular matrix اب اس کو ہم نے اس طریقے سے لکھا ہوا ہے دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے A is equal to L U اور ایل اور یو کو ذرا غور سے دیکھیں کہ کس طرح کی انٹریز ہوں گی اگر پہلے ایل کو دیکھ لیں تو ایل کے اندر آپ کے پاس اوپر سارے کے سارے زیرو ہوں گے یعنی اپر ٹرائنگولر میں سارے ایلیمنٹ زیرو ہوں گے ڈائگنل میں ون ہوگا اور نیچے کچھ بھی انٹریز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ایل کی پراپرٹی کیا ہوئی ایل کی پراپرٹی یہ ہوئی کہ سارے کے سارے ایلیمنٹس ابو ڈائگنل زیرو ہوں گے ڈائگنل میں ون ون آئے گا نیچے کوئی بھی انٹری ہو سکتی ہے تو یہ آپ کے پاس ایل کی خاص کریکٹرسٹک آ گئی اس کی خاصیت آ گئی یا اس کی خوبی آپ کو پتہ چل گئی کہ جو ایل ہم لوور ٹرائنگولر میٹرکس کہہ رہے ہیں اس کے اندر ڈائگنل میں کیا ہونا چاہیے سارے ون ہونے چاہیے ڈائگنل سے اوپر زیرو ہونے چاہیے اور نیچے جو ہے کچھ انٹریز ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یو جو میٹرکس دی ہوئی ہے اگر یو میٹرکس آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہوگی یو کا مطلب اپر ٹرائنگولر میٹرکس اوپر انٹریز ہے آپ کے پاس نیچے سارے کے سارے جو ہے وہ زیرو ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو یو ہے it can be a rector it can be a square matrix it can be a rectangular matrix کوئی اس کے اوپر کنڈیشن نہیں ہے جبکہ ایل کے اوپر کچھ خاص کنڈیشن موجود ہیں یہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ اے کو ہم ڈیکمپوز uh, کر سکتے ہیں اے کے ہم فیکٹرائز کر سکتے ہیں in the form of L into U جبکہ ایل کے اوپر ہم نے کنڈیشن لگا دی تھی اور یو کے اوپر کنڈیشن لگائی ہیں یو ایشلون فارم میں ہے اس کے اندر رو انٹرچینجز نہیں کرنی ہے اور باقی جو دو پراپرٹیز ہیں وہ آپ لگا لیں لیکن یہ اسکوائر بھی ہو سکتی ہے اور ریکٹینگولر بھی ہو سکتی ہے یہ ایک چھوٹا سا نوٹ ہے اس نوٹ کو دیکھ لیں اس کو ذرا سا کیا نوٹ ہے کیا ہمیں وارننگ دی گئی ہے if A is a square matrix of order M by M یعنی اس کا آرڈر ایم ہے جس کے اندر ایم روز ہیں ایم ہی کالمز ہیں اسکوائر میٹرکس ہے then the order of both L and U will also be M by M یعنی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایک اسکوائر میٹرکس ڈی وی ہوگی جس کا آرڈر تھری ہو سکتا ہے فور ہو سکتا ہے فائیو سکس تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں بلکہ خوش ہونے کی بات ہے کہ جب اسکوائر میٹرکس ڈی وی ہوگی تو آپ کے پاس ایل اور یو کا بھی آرڈر وہی ہوگا بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فور بائی فور میٹرکس ہے اس کو آپ ڈیکمپوز کریں گے تو ایک بھی فور بائی فور میٹرکس آنی چاہیے دوسری بھی فور بائی فور میٹرکس آنی چاہیے جب بھی اس کا پروڈکٹ جو ہوگا وہ فور بائی فور آگا آپ کو یاد ہوگا جب میں پروڈکٹ کی بات کر رہا تھا تو اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی وی ہے جس کا آرڈر ایم بائی این ہے اور دوسری میٹرکس بی دی ہوئی ہے جس کا آرڈر این بائی پی ہے تو اے انٹو بی آپ کے پاس کیا آ جائے گا M into P M by P اس کا آرڈر آئے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ کالم پہلے کے اور روز جو آپس میں کینسل ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایم بائی پی آ جائے گا تو یہاں پر ہمارے پاس یہ جو نوٹ ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب بھی آپ اے میٹرکس کو ڈیکمپوز کریں گے تو اس کا ایل کا بھی آرڈر ایم ہوگا اور یو کا بھی آرڈر ایم ہوگا یعنی دونوں ایم بائی ایم کی میٹرس ہوں گی یہ ریمارکس ذرا غور سے دیکھیں کیونکہ یہ نوٹس اور ریمارکس ہوتے ہیں نا یہ وارننگ ہوتی ہے یہ آپ کو سگنل دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے پروسیڈ کرنا ہے in general not every square matrix A has an L U decomposition وہ کہتے ہیں ہر میٹرکس اے کی ایل یو ڈیکمپوزیشن نہیں ہو سکتی ہے یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ ہر میٹرکس کو آپ ڈیکمپوز کرنا نہ شروع کر دیں ہر ایک کو آپ فیکٹرائز کرنا شروع نہ کر دیں general not every square matrix A has an L U decomposition nor is an L U decomposition unique if it exist تو اس سے دو باتیں بڑی اہم آئی بڑا کانفیڈینس لیول ہمارا ہائی ہو جاتا ہے ہمیں بہت اعتماد آ جاتا ہے اس کے بارے میں کہ جی ہر میٹرکس کو آپ ڈیکمپوز ایل یو میں نہیں کر سکتے لیکن اگر کر سکتے ہیں تو وہ ڈیکمپوزیشن کوئی ضروری نہیں کہ یہ یونیک ہو یہ جو آپ کے پاس ریمارکس ہیں اس کے اندر دو بڑی اہم باتیں بتائی گئی ہیں اس کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں دو دفعہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک میٹرکس دی بھی ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیکمپوز کر دیں گے ایل یو کے اندر یعنی آپ ضروری نہیں کہ ایل اور یو دو میٹرکس معلوم کر سکتے ہیں جن کا پروڈکٹ معلوم کریں تو وہ اے کے برابر آئے دوسرے لفظوں میں اگر آپ معلوم بھی کر لیں ایک صاحب نے معلوم کیا آپ کے اس کا ایک جواب آیا تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرا جو دوسرے جو اسٹوڈینٹ معلوم کریں گے ان کا جواب بھی وہی آئے تو یہ چیز ضروری نہیں ہے یعنی کہ یہ جو ایل یو ڈیکمپوزیشن میں ناٹ بی یونیک کبھی آ جائے گا کبھی نہیں آئے گا تو کیا ہوگا نا کہ آپ نے بھی وہ طریقہ فالو کیا انہوں نے بھی یہ طریقہ فالو کیا تو جواب ایک ہی آ گیا لیکن دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے تو یہ جناب ہماری ڈیفینیشن ریمارکس نوٹ کے بعد تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں ایک تھیورم ہے اور یہ تھیورم بڑا امپورٹنٹ اور اہم ہے کیونکہ یہی بیسس بنا رہا ہے آپ کی ایل یو ڈیکمپوزیشن کی اس تھیورم کو بھی پڑھ لیتے ہیں کیا کہتا ہے if a square matrix A can be reduce to row echelon form by Gaussian elimination with no row interchanges یعنی کہ کوئی بھی آپ کے پاس اسکوائر میٹرکس اے دی ہوئی ہے اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں ایشیلون فارم میں رو رو ریڈیوس کرتے ہیں لیکن وہی کنڈیشن یعنی کہ آپ نے رو کو انٹرچینجز نہیں کرنے ہیں جب رو کو انٹرچینجز نہیں کرنے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو رو آپریشن ہیں دو ہی رہ جاتی ہیں خالی تو آپ نے رو کو انٹرچینج نہیں کرنا یعنی اس کا جو سیکوینس ہے یا اس کا آرڈر جو ہے وہ چینج نہیں کرنا ہے پہلی رو ہمیشہ پہلی رو رہے گی دوسری رو ہمیشہ دوسری رہے گی اور جہاں پہ بھی اگر سیونتھ رو ہے تو سیونتھ ان کا آرڈر کبھی چینج نہیں کرنا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کنڈیشن ہے کہ ایک اسکوائر میٹرکس اے دی ہے اور یہ ریڈیوس رو ریڈیوس کی جا سکتی ہے ایشلون فارم میں وداؤٹ رو انٹرچینجز تو پھر کیا ہوتا ہے then A has an L U decomposition تو یہ چیز کنڈیشن ہے کہ اس کی ایل یو ڈیکمپوزیشن ہو سکتی ہے اس کی فیکٹرائزیشن ہو سکتی ہے اس کو آپ فیکٹرائز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کسی صورت سے ایک میٹرکس اے کو رو ریڈیوس کر سکتے ہیں by Gaussian elimination method without row interchanges اور آپ کے پاس ایشن فارم بن جاتی ہے تو یہ گارنٹی ہے کہ اس میٹرکس کی آپ کے پاس ایل یو ڈیکمپوزیشن ہوگی یا ایل یو فیکٹرائزیشن ہوگی اب ہمارے پاس یہ الگوریتھم ہے ہم اس کو کیسے کریں گے کیسے ٹرانسفارم کریں گے کہ آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے اس کے بعد ایل اور یو دو کیسے بنائیں گے آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ یہ طریقہ کار یہاں پہ دیا ہوا ہے ہم نے اس سے پہلے آپ کو ایک طریقہ کار بتایا تھا اے انورس معلوم کرنے کا یعنی انورس معلوم کرنے کا کیا کرتے تھے وہاں پہ ہمارے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوتی تھی ہمارے پاس یہاں پہ ایک یونٹ میٹرکس یا میٹرکس آئی تھی اگر یہاں پہ فور بائی فور میٹرکس دی ہوئی ہے اور یہ نان سنگولر ہے اور یہاں پہ آئی ہم نے لکھی ہم اس کو رو آپریشن استعمال کرتے تھے الٹیمیٹلی اس کو ریڈیوس ریڈیو فارم میں ٹرانسفارم کرتے تھے اور اس کو یونٹ میٹرکس میں چینج کرتے تھے اور یہی جو آپریشن ادھر اس میٹرکس اے پہ کر رہے ہوتے تھے یہی چیز ہم آئی میٹرکس پہ بھی اپلائی کرتے تھے ٹھیک ہے and that's how we use to get the answer یہاں پر میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا میں نے انورس معلوم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا وہ طریقہ کار کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور اس کا انورس معلوم کرنا ہے لیکن آپ یہ شیور ہیں کہ اس کا انورس ایگزٹ کرتا ہے یعنی کہ اس کے ڈیٹرمنٹ uh, کی ویلو زیرو نہیں آتی ہے and this matrix A is invertible آپ کیا کریں اس کو اے کو ادھر لکھیں اس کے ساتھ ساتھ آئی لکھیں آئی کیا ہوتی ہے unit matrix identity matrix of the same order اگر یہ فور بائی فور کی ہے تو فور بائی فور کی آپ آئیڈینٹی میٹرکس لکھ لیں اور آپ اس کو اے میٹرکس پہ رو آپریشن کرتے چلے جائیں اور جو آپریشن اے پہ کر رہے ہیں رو آپریشن وہی آپ رو آپریشن آئی پہ کریں کرتے جائیں الٹیمیٹلی آپ نے کیا کرنا ہے اے کو ریڈیوس کرنا ہے آئی کے اندر اور آئی کو کرتے جائیں گے آخر میں جو میٹرکس بنے گی وہ انورس اے انورس میٹرکس بنے گی ٹھیک ہے نا اس سلو آپریشن سے آئی بن جائے گی آئی سے اسٹارٹ کرتے ہوئے ہم اے انورس پہ پہنچ جائیں گے اور اے اور اے انورس کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آئی آنی چاہیے بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم طریقہ کار استعمال کریں گے کہ جس کے اندر ہم ایل اور یو ایل اور یو دو میٹریسز بنائیں گے دو میٹریسز معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اس کے لیے یہ ہمارے پاس الگوریتھم دیا ہوا ہے اس کا ایک پروسیجر دیا ہوا ہے اس پروسیجر کو فالو کریں گے اس کے تحت دو تین ایگزامپل کریں گے اور پھر اس لیکچر کو مکمل کریں گے جی الگوریتھمس دیکھ لیں کیا ہے یہ پہلا اسٹیپ ہے reduce A to an echelon form U by a sequence of row replacement operation if possible ٹھیک ہے جی پہلے کیا کرنا ہے اے کو آپ نے ایچلون فارم یو میں بنانا ہے by a sequence of row replacement operation if possible اس کے اندر یو کے اندر یہ کرنا ہے then place entries in L such that the same sequence of row operation reduce L to I یہ وہی چیز ہے کہ ایل کو کیا کرنا ہے آئی کے اندر چینج کرنا ہے جو ہم نے وہاں پہ کیا تھا نا اسی طرح کی چیزیں یہاں پہ بھی کرنی ہے پھر پڑھ لیتے ہیں اس کو reduce A to an echelon form U A کو by a sequence of row replacement operation if possible اگر ہے ورنہ نہیں place entries in L such that the same sequence of row operation reduce L to I اب پروسیجر کیا ہے یہ تو آپ کے پاس ایلگوری تھا جس کو جس کی مدد سے آپ نے کمپیوٹر پروگرامنگ کرنی ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس اے دی ہوئی جنرلی تو آپ اس کو کیسے ایل اور یو میں ڈیکمپوز کرتے ہیں یہ دو اسٹیپس ہیں دو پروسیجرس ہیں دو آپ کے پاس لوپ بنیں گے فٹافٹ آپ کام کر لیں گے لیکن جو پروسیجر کرنا ہو ہاتھ سے کرنا ہو یا کمپیوٹر کو سمجھانا ہو تو کیسے کریں گے کیسے لکھیں گے وہ یہ reduce A to row echelon form U without using row interchanges پہلی چیز دیکھیے کیا چیز ہے reduce A to row echelon form U without using row interchanges keeping track of the multipliers used to introduce the leading ones the multipliers used to introduce zeros below leading ones کہہ کیا رہا ہے یہ اتنی بڑی تقریر لکھی ہے اس تقریر کے اندر دو تین کمپونیٹ ہیں دو تین اسٹیپس ہیں وہ ہم نے کرنے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اے کو کیا کرنا ہے اے کو ریڈیوس کرنا ہے رو ایشلون فارم یو کے اندر ٹھیک ہے تو پہلے تو یہ چیز بڑی کلیئر ہو گئی کیسے کریں وداؤٹ یوزنگ رو انٹرچینجز اس کے اندر آپ نے کوئی رو کو انٹرچینج نہیں کرنا ہے keeping track of the multiplier used to introduce the leading ones اب ون لے کے آ رہے ہیں نا کیونکہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں نا you are trying to find U U کیا چیز جیسے میں نے بتایا تھا اپر اس کے اندر اور اس کے اندر یہ ٹریک رکھنا ہے کہ آپ کس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں یعنی کیا ملٹی پلائر کر رہے ہیں کیا ملٹی پلائی کر رہے ہیں کس سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں کس رو کو کس سے ملٹی پلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں یہ چیزیں نوٹ کرنی ہے نا خود بخود نہیں کرتے جانا ہے اس کا اپنے ٹریک رکھنا ہے اور یہ ٹریک بتانا ہے کہ کون سا آپ نے اسٹیپس کس جگہ پہ کیا ہوا ہے multipliers used to introduce zeros below leading ones اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دیکھے نا میں نے آپ کو بتایا تھا یو کے لیے کیا طریقہ کار ہے کیشلون فارم ہوگی جس کے سارے جو ہے نیچے زیرو ہوں گے اور اوپر جو ہوں گے وہ انٹریز ہوں گی اور آپ کے پاس لیڈنگ ون ہوگا اب اس میں چیک کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے اسٹیپس کیے ہیں وہ کیسے کیے ہیں وہ جو اسٹیپ ہیں وہ کہیں اور بھی کرنے ہوں گے سیکنڈ اسٹیپ ہے in each position along the main diagonal of L in each position the main diagonal of L L اب کی بات کر رہے ہیں دو ہے نا ایک ایل ہے ایک آپ کے پاس یو ہے main diagonal of L place the reciprocal of the multiplier that introduce the leading one in that position in U یہ دیکھنا ہے ذرا غور سے کہ جو یو کے اندر آپریشن کرنا ہے اس کا یہاں پہ ایک ریورس آپریشن کرنا ہے جو آپ یو کے اندر آپریشن کر رہے ہیں اس کی ایک ریورس آپریشن یہاں پہ کس میں کرنی ہے ایل کے اندر ان ایچ پوزیشن جو بھی انٹری کے اوپر آپ آپریشن کر رہے ہیں the main diagonal of L place the reciprocal of the multiplier اگر وہاں پہ آپ نے سکس سے ملٹی پلائی کیا تو یہاں بائی سکس سے کریں گے اگر سیون سے کیا تو یہاں بائی سیون کریں گے and so so on for that that introduce the leading one in in position U step number three کیا کہتا ہے in each position below the main diagonal of L in each position below the main diagonal of L جو آپ کے پاس ایل میٹرکس ہے نا آپ کے پاس ایل اور یو بنا رہے ہیں تو ایل کے نیچے جو بھی ہے place the negative of the multiplier used to introduce the zero in that position in U وہاں پہ آپ نے اس کا انورس کیا تھا اگر سکس تھا تو ون بائی سکس تھا ایٹ ہے تو ون بائی ایٹ ہے یہاں پہ اس کا نیگیٹو لگانا ہے اگر ایٹ ہے تو آپ کے پاس مائنس ایٹ ہے اگر سیون ہے تو مائنس سیون کرنا ہے یہ آپ کے پاس تیسرا اسٹیپ ہے چوتھا اسٹیپ ہے form the decomposition A is equal to L U اب آپ کے پاس ایل بھی آ گیا ہے اور یو بھی آ گیا ہے تو that is how you get the decomposition یعنی اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے دو اسٹیپس کرنے ہیں آپریشن کرتے جانا ہے اور الٹیمیٹلی اے کو دو حصوں میں توڑنا ہے ایل اور یو ایل اور یو الگ الگ لکھیں گے اس کی آپریشن کرتے چلے جائیں گے and we will get the answer ultimately اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ میں نے تقریر کی ہے جس میں کہیں پلس لگا دیا ہے کہیں مائنس لگا دیا ہے کہیں ریورس کر دیا ہے یہ میں ایکسپلین کروں گا with the help of this example اب یہ ایگزامپل آپ کے پاس دی ہوئی ہے تھری بائی تھری میٹرکس ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈیکمپوز کرنا ہے دو حصوں میں ایل اور یو کے اندر ٹھیک ہے نا اے کو ڈیکمپوز کرنا ہے ایل اور یو کے اندر یہ ہمارے پاس ایسا کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی جائے تو آپ کے لیے شاید آسانی ہوگی تو بجائے اس کے جمپ کرنے کے میں سلولی اینڈ گریجولی یہ اسٹیپس جو ہے بتاؤں گا اور آپ اس کو بھی نوٹ کرتے جائیں کہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے کس جگہ ایل کے اندر ون بائی رکھنا ہے اور کس جگہ یو کے اندر چینجز کرنی ہے اور یہ چینجز ذرا ہے نوٹ کرنے والی ہیں آپ کی اسکرین پہ اب آئیں گی نا we have got the matrix A is equal to six minus two zero nine minus one one three seven five تو اب آپ ایسا کریں کہ ایک میٹرکس اے لکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پر اور اس کے ساتھ ساتھ پلیس کر دیں رائٹ ہینڈ پر دوسری میٹرکس جو کہ آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے یعنی ایل میٹرکس لکھ لیں ایل میٹرکس کیسے لکھیں گے آپ that will be star zero zero star star zero star star star اور اسٹار جو they denote unknown entries of L ٹھیک ہے نا یہ اسٹار کی ویلو ہم نے معلوم کرنی ہے یہ کیلکولیٹ کرنی ہے اب پہلا اسٹیپ اگر آپ دیکھیں ایک غور سے دیکھیں ایک میں کیا کرنا ہے پہلے پہلے ایلیمنٹ کو ہم نے ون بنانا ہے ہم ایسے بنا سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو سکس سے ڈیوائڈ کر لیں کس کو ڈیوائڈ کر لیں فرسٹ رو کو we will divide by six اب جب فرسٹ رو کو اے کے اندر ہم سکس سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمیں سکس سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا کس کو یہ ہمارے پاس رائٹ ہینڈ پہ جو دی ہے نا میٹرکس اس کو ہم سکس سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ماڈیفائڈ میٹرکس کیسے بن جائیں گی one minus one by three zero nine minus one one three seven five اور ایل میٹرکس ہمارے پاس ٹرانسفارم ہو جائے گی six zero zero star star zero star star star اب کیا کرنا ہے نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے فرسٹ کالم کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو زیرو کرنا ہے اور فرسٹ کالم کے تیسرے ایلیمنٹ کو زیرو کرنا ہے کیونکہ ہم اس کو ایشلان فارم میں لانے کی کوشش کریں گے کس کو اے کو تو جناب آپ کیا کریں گے آپ ایسا کریں گے فرسٹ رو کو مائنس نائن سے ملٹی پلائی کر کے سیکنڈ رو میں ایڈ کر دیں گے اور فرسٹ رو کو مائنس تھری سے ملٹی پلائی کر کے تھرڈ رو میں ایڈ کر دیں گے تو آپ کا ملٹی پلائر کیا بن جائے گا multiplier will be minus nine and multi will be minus three minus three in third row and minus nine in second row آپ کے پاس ماڈیفائڈ میٹریس کیا بن جائیں گی that is one minus one by three zero zero two one zero eight five and the L 0 will be six zero zero nine star zero three star star ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس کیا آ جائے گا اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ سیکنڈ رو کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو ون بنانا ہے وہ ٹو ہے ٹو سے ڈیوائڈ کر دیں گے سیکنڈ رو کو اب ٹو سے جب ڈیوائڈ کریں گے اے کو تو ہم ایل کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گی modified matrix will be one minus one by three zero zero one one by two zero eight five and L will be six zero zero nine two zero three star star therefore U will be اب ہمارے پاس کیا ہو گیا نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا چاہیں گے ہم یہ ہمارے پاس جو فائیو ہے اس کو ہم ون کرنا چاہیں گے جو ہمارے پاس تھرڈ رو کے تھرڈ کالم میں موجود ہے ٹھیک ہے now we will get U is equal to one minus one by three zero zero one half zero zero one and L is equal to six zero zero nine two zero three eight one therefore A is equal to L U where L is equal to six zero zero nine two zero three eight u U is equal to one minus one by three zero zero one half zero zero one یہ ہم نے کافی سارے اسٹیپس کیے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ کیا کیسے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ہمارے پاس اوریجنلی یہ ایگزامپل تھی اس ایگزامپل کے اندر ہم نے اے کو ایک طرف رکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایل کو الگ رکھا تھا جو آپریشن ہم یہاں پہ کر رہے تھے وہی آپریشن ہم یہاں پر بھی کر رہے تھے لیکن تھوڑی سی ڈفرنٹ طریقے کے ساتھ اس کے اندر ہمارے پاس فارمولا تھا کہ اگر ہم نے وہاں پر ڈیوائڈ کرنا ہوتا تھا تو یہاں پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ملٹیپلائی کرتے تھے اگر وہاں پہ مائنس کرتے تھے تو یہاں پر ہم پلس کیا کرتے تھے یعنی روکے اس آپریشن کو ان آپریشن کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ کیا ملٹی پلائر ہمارے پاس ہے اور وہی چیزیں ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اپلائی کی تھی ان اسٹیپس کو اگر میں کوکلی کروں تو پہلے ہم نے یہ لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو اس طریقے سے ٹرانسفارم کیا تھا اس کو ٹرانسفارم کرنے کے بعد ہمارے پاس جو یو تھا وہ کیا بن گیا تھا one minus one by three zero zero two one zero eight five اور ہمارے پاس ایل جو بن رہا تھا six zero zero nine two zero three zero three star star یہ میں نے تین اسٹیپ کے بعد یہ چیز آپ کے پاس آئی تھی پھر اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ اسٹیپ آ گیا تھا one minus one by three zero zero one half zero zero five اور رائٹ right ہینڈ سائٹ پہ یا ہمارے پاس جو ایل ہے وہ کیا بن جاتا ہے six zero zero nine two zero three eight star تو یہ ہمارے پاس یو بن جاتا ہے یہ ہمارے پاس ایل بن جاتا ہے اینڈ فائنلی ہمارے پاس پھر یہ یو آ جاتا ہے ہمارے پاس and that is also L U ہمارے پاس کلیئر ہے ایل کلیئر ہے اینڈ الٹیمیٹلی ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے A is equal to L کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور یو کو غور سے دیکھیں تو یہ دو میٹریس ہیں اب یہ ہمارے پاس خوش قسمتی تھی ہمارے پاس یہ اسکوائر میٹرکس تھی اس کے اندر ایل بھی تھری بائی تھری کی میٹرکس بن گئی اور یو بھی تھری بائی تھری کی میٹرکس بن گئی لیکن اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس ایل جو ہے نا یہ لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہے اس کے اندر ڈائگنل میں سکس ٹو ون ہے ون ون نہیں ہے اور اپر ٹرائنگولر جو ہے نا وہ زیرو ہے تینوں انٹریز جو ہیں ٹرائنگل کے اوپر یا ڈائگنل کے اوپر وہ ساری کی ساری زیروز ہیں اسی طریقے سے اگر آپ یو کو دیکھیں تو یو کے اندر مین ڈائگنل انٹریز جو ہے وہ ون ون ون ہے اس کے اوپر اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے نیچے ساری کی ساری زیروز ہیں تو یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے یہ آپ کے لیے بڑی کام کی چیز ہے A is equal to L U دو حصوں میں آپ نے ڈیکمپوز کر دیا دو میٹریسز الگ الگ آ گئیں یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہیلپ کر سکتی ہیں آپ کو اکویشن سالو کرنے کے اندر ٹھیک ہے نا بعض بڑی میٹرکس کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے تو آپ وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں and you can use this one یا لینئر ٹرانسفارمیشن وغیرہ استعمال کرنے میں یہ چیزیں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں اب یہی چیز ہمارے پاس جو ہے دوسری میٹرکس لی ہے اب یہ جو دوسری میٹرکس ہے ہمارے پاس یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے جس کے اندر آپ کے پاس پانچ روز اور چار کالمز ہیں five rows and four columns اب جب فائیو روز اور فور کالمز ہیں تو آپ اس کو کیسے ڈیکمپوز کریں گے یہ ذرا طریقہ کار تھوڑا سا مشکل ہے یا ڈفرینٹ ہے آئی شوڈ سے مشکل نہیں ہے ڈیفیکلٹ نہیں ہے ڈفرینٹ ہے مختلف ہے اس کو آپ دیکھ لیں ایگزامپلس یہ ہم کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے ساتھ کریں گے تاکہ یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائے آپ کی اسکرین پر اب آئے گی the matrix A is two minus four minus two three six minus nine minus five eight two minus seven minus three nine four minus two minus two minus one minus six three three four اور آپ کے پاس جو ایل میٹرکس ہے وہ کیسے لکھیں گے ہم وہ لکھیں گے one zero zero zero zero ٹر one zero zero zero one zero zero نہ three one star second star third star one zero دونوں رکھ لیں دونوں کو کمپیئر کریں آپریشن استعمال کرتے جائیں پہلی آپریشن یہ کرنی ہے کہ فرسٹ رو کے فرسٹ ایلیمنٹ کو ون بنانا ہے فرسٹ کالم کے اندر سارے ایلیمنٹ جو ہیں آپ نے زیرو کرنے ہیں تو یہ دو اسٹیپس میں کر لیتے ہیں پہلے اسٹیپ میں کیا کرتے ہیں ٹو سے ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں فرسٹ رو کو اور ایل کے فرسٹ رو کو ٹو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس میٹریس بن جائیں گی ایسے کیسے one minus two minus one three by two six minus nine minus five eight two minus seven minus three nine four minus two minus two minus one minus six three three four اور ایل کیا بن جائے گا آپ کے پاس اس کی پہلی رو چینج ہو جائے گی two zero zero zero zero باقی ساری کی ساری ویسی ہی رہیں گی اور یہ ہم نے ویسی ہی لکھ دی ہیں ٹھیک ہے we proceed further yes we should اب کیا کرنا ہے فرسٹ کالم کے اندر فرسٹ ایلیمنٹ کے علاوہ سب کو زیرو کرنا ہے تو کیا کریں گے ہم فرسٹ رو کو مائنس سکس سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ میں ایڈ کر دیں گے سیکنڈ اسٹیپ میں مائنس ٹو سے فرسٹ رو کو ملٹیپلائی کر کے تھرڈ رو میں ایڈ کر دیں گے تھرڈ اسٹیپ میں مائنس فور سے فرسٹ رو کو ملٹی پلائی کر کے آپ فورتھ رو میں ایڈ کر دیں گے and in the last step we will multiply row by six and we add this into fifth row آپ کے پاس ماڈیفائڈ میٹریس بن جائیں گی اور اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے یہی چیزیں جو ہیں آپ نے ایل کے اندر کرنی ہے ٹھیک ہے now we can write the matrix as آپ کے پاس اے جو ماڈیفائڈ ہوگی وہ ہوگی one minus two minus one three by two zero three one minus one zero minus three minus one six zero six two minus seven and zero minus nine minus three thirteen اور ایل ماڈیفائڈ ہوگی two zero zero zero zero six one zero zero zero two star one zero zero four star star one zero minus six star star star one ہم نے اس وقت تک پروسیڈ کرنا ہے جب تک کہ یہ اسٹار ختم نہ ہو جائیں اب کیا کرنا ہے ہم نے اب ہم نے سیکنڈ رو کو لینا ہے سیکنڈ رو کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو ون بنانا ہے تو آپ کیا کریں سیکنڈ رو کو تھری سے ڈیوائڈ کر دیں اور اسی طریقے سے جو آپ کے پاس ایل میٹرکس رائٹ ہینڈ والی ہے اس کو اس کے سیکنڈ رو کو تین سے ملٹی پلائی کر دیں we will get one minus two minus one three by two zero one one by three minus one by three zero minus three minus one six zero six two minus seven zero minus nine minus three thirteen and L is equal to two zero zero zero zero six three zero zero zero two star one zero zero four star star one zero minus six star star star one ٹھیک ہے جناب پھر دیکھیں اس کو اب کیا کرنا ہے ہم نے سیکنڈ کالم میں ون کے نیچے یا سیکنڈ رو کے نیچے جتنے بھی ہیں آپ کے پاس سیکنڈ کالم میں سیکنڈ رو کے نیچے جتنے ایلیمنٹ ہیں یعنی minus three six minus nine کو زیرو کرنا ہے وہ کیسے کریں گے ہم سیکنڈ رو کو تھری سے ملٹیپلائی کر کے تھرڈ رو میں ایڈ کریں گے ہم سیکنڈ رو کو مائنس سکس سے ملٹیپلائی کر کے فورتھ رو میں ایڈ کریں گے ہم سیکنڈ رو کو نائن سے ملٹی پلائی کر کے ففتھ میں ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس میٹرکس کیا بن جائے گی جو اے ماڈیفائڈ ہے that will become one minus two minus one three by two zero one one by three minus one by three zero zero zero five zero zero zero minus five and zero zero zero ten the modified L will be equal to two zero zero zero zero six three zero zero zero two minus three one zero zero four six star one zero minus six minus nine star star one اب آپ کے پاس یہ جو میٹریسز ہیں سمپلر ہیں خاص کر کے ایک کے سائڈ پہ جس کو ہم یو بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر کیا کریں گے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو تھرڈ رو کے اندر آپ کے پاس لاسٹ کالم جو ہے اس میں فائیو ہے تو فائیو سے ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے یا آپ اگر ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے اس کے اندر ہم فورتھ رو کو ہم مائنس فائیو سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو یہ کر لیتے ہیں جناب ہم نے کیا کیا کہ تھرڈ رو کو چھوڑ دیا اور ہم نے فورتھ رو کو کیا کیا مائنس فائیو سے ڈیوائڈ کر دیا نا we have divided fourth row by minus five اور اس کا امپیکٹ کیا پڑا کہ جو فورتھ رو ہے آپ کے پاس کیا بن گئی زیرو زیرو زیرو ون میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں سارے کا سارا now dividing fourth row by minus five modified A becomes one minus two minus one three by two zero one one by three minus one by three zero zero zero five zero zero zero one zero zero zero ten and your L becomes two zero zero zero zero six three zero zero zero two minus three one zero zero four six zero minus five zero minus six minus nine zero star one ایک اسٹیپ اور کرنا ہے آپ کے پاس جواب آ جائے گا اور وہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نے فورتھ رو کو مائنس ٹین سے ملٹیپلائی کر کے ففتھ رو میں ایڈ کر دینا ہے اور یہی چیز کورسپونڈنگلی اس میں بھی کر دینی ہے کس کے اندر ایل کے اندر آپ کے پاس جناب یو آ گیا one minus two minus one three by two zero one one by three minus one by three zero zero zero five zero zero zero one zero zero zero zero and L is equal to two zero zero zero zero six three zero zero zero two minus three one zero zero four six zero minus five zero minus six minus nine zero ten one تو جناب ہم نے ڈیکمپوز کر دیا اے میٹرکس جو تھی ہمارے پاس جس کے اندر فائیو روز تھی فور کالمس تھی into into L U form میں اور یہ ہمارے پاس جواب آیا تھا A is equal to L into U جبکہ ایل آپ کے پاس فائیو بائی فائیو کی میٹرکس ہے اور یو جو ہے آپ کے پاس جس کے اندر فائیو روز اور فور کالمس ہیں ٹھیک ہے نا فائیو بائی فائیو میٹرکس کو جب فائیو بائی فور سے ملٹیپلائی کریں گے ultimately five rows by 5 by four کی ایک میٹرکس آ جائے گی جو کہ ہمارے پاس اے تھی اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں آپ کے پاس جواب اے آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو ہم نے کیا کیا تھا یہ ہم نے آپریشن کرتے جائے تھے یہ دو جو آپریشن ہیں جو ملٹیپلائی کرتے ہیں یہاں پر تو اس کا امپیکٹ یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب روز کو ملٹیپلائی کر کے ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے یہ ذرا سا غور کرنے والی بات ہے جو پروسیجرز میں ادر وائز یہ وہی چیز ہیں جو کہ آپ نے رو آپریشن میں کی تھی اس کے لیے آپ کے پاس پھر یہ فور بائی فور کی میٹرکس دی ہوئی ہے ایگزامپل نمبر تھری کے اندر اس اس کو کو ہم نے کیا کرنا ہے فیکٹرائزیشن کرنی ہے کیسے کریں گے اس کے اندر بھی وہی طریقہ کار ہے کہ ایک طرف آپ اے لکھ لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایل لکھ لیں گے ایل کیسے لکھیں گے جس کے اندر آپ کے پاس اوپر سارے زیروز ہوں ڈائگنول میں اسٹار ہوں اور اس کے نیچے بھی اسٹار ہوں اور آپ نے یہ ویلوز معلوم کرنی ہے یہ اسٹیپس کرتے جائیں گے الٹیمیٹلی اس کو کیا کریں گے آپ اپر ٹرائنگولر بنا دیں گے اور اس سائڈ پہ لوور ٹرائنگولر بن جائے گی ٹھیک ہے تو دو حصوں میں ڈیکمپوز کر لیں گے ایل یو آپ کے پاس آ جائے گا یہ آپ کے لیے ایکسرسائز کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں اور اس کا سولوشن جو ہے یہ بن جائے گا یہی اسی طریقے سے کہ فور بائی فور کا ایک میٹرکس ایل بنے گا اور یو جو ہے وہ بھی فور بائی فور میٹرکس بنے گا اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ایل کے اندر کیا چیز ہے یہ ایک آپ کا اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے اور آپ کے پاس جو یو دیا ہوا ہے وہ آپ کے پاس سوری ایل جو ہے آپ کے پاس لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہے اور یو جو ہے اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے اگر میں نے کچھ ڈفرنٹ کہا ہے تو بھول جائیے پھر سے دیکھ لیں کہ ایل جو ہے ہمارے پاس لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہے اور یو جو ہے اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے اور یو کے اندر جو ڈائگنل میں انٹریز ہیں وہ ون ون ون ہے یہ خیال رکھنا ہے اور اس کے اندر ایل کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈائگنل کے اندر اٹ ڈز ناٹ میٹر لیکن آپ کو یو کے اندر ضرور دیکھنا ہے کہ وہاں پہ ون ون ون ہونا چاہیے اگزامپل فور ہے اس کے اندر بھی یہ ایل یو ڈی کمپوزیشن ہے آپ کے پاس فور روز ہیں اس کے اندر اور فائیو کالمز ہیں اس کو آپ نے دو حصوں میں توڑنا ہے ایک طرف ایل کرنا ہے اور ایک طرف یو کرنا ہے اس میٹرکس کو لکھ لیں ایل لکھیں وہی ٹرانسفارمیشن کریں and you will get the answer اب ہمارے پاس ایک نیا طریقہ کار ہے نیا طریقہ کار کس کا ہے میٹرکس انورشن کا یعنی انورس معلوم کرنے کا یوزنگ دیز میتھڈس کا ہم اس کو کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں کہ میٹرکس کا انورس معلوم کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا یہ ذرا خیال رکھیے گا کہ ہم نے کیا کیا کیا تھا ہم نے ہمارے پاس تھا اگر اے میٹرکس ہے تو اے کو ہم ایل یو کر سکتے ہیں اب اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور اے انورس معلوم کرنا ہے تو کیسے معلوم کریں گے let's try to do it with the help of this method جی جناب میٹرکس انورشن ہمیں پتا ہے کہ اگر اے میٹرکس اے ہے اور اس کا کوئی بھی آرڈر ہے اور یہ انورٹیبل ہے یعنی کہ اسکوائر ہوگی پہلی چیز یہ اے انٹو اے انورس ہمارے پاس آئی ہوتا ہے A A inverse is equal to I ہوتا ہے اگر اے انورس آپ کے پاس ایک دیا ہوا ہے کیا چیز سے میٹرکس آف کالمس اور وہ کالمس کیا ہے آپ کے پاس X one X two X X N اور آئی از اکول ٹو کیا ہے آپ کے پاس E one E two E three یعنی کہ یہ بھی میٹرکس آف کالمز ہے ای e ون بھی ایک کالم ہے ای e ٹو بھی کالم ہے ای e این بھی کالم ہے تو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں A X is equal to I یعنی کہ A into A inverse to I ہوتا ہے نا ہمارے پاس تو A into X one X two X three X N equal to E one E two E three and so E N A X one کیا ہو جائے گا آپ کے پاس ای e ون ہو جائے گا اے ایکس ٹو ہمارے پاس E two and so on so forth A X N to E N یہ چیز میں نے کیا کہا ہے یہ ذرا سا میں دوبارہ سے ایلیبوریٹ کر دوں آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں کہ آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس دی سپوز کا انورس ہم نے معلوم کرنا ہے اے انورس اے انورس ہم سپوز کرتے ہیں کہ this is a matrix of columns اور وہ کیا کالمس ہیں X one X two X N اب ہمیں پتہ نا کہ A inverse A into A inverse is equal to I ہوتا ہے یا A inverse A is equal to I اب A into A inverse is equal to I A کوئی بھی میٹرکس آپ کے پاس ہے انورس ہم نے پتا ہے کہ کالم میٹرکس ہے X one X two X three اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس آئی ہے آئی کو ہم لکھ سکتے ہیں E e one E three four چیز ہوگی یہ کالم ہوگا جس کے اندر سیکنڈ ایلیمنٹ ون ہوگا باقی سارے کے سارے زیرو ہوں گے ای e تھری کیا ہوگا یہ کالم ہوگا جس کے اندر تھرڈ ایلیمنٹ ون ہوگا باقی سارے کے سارے زیرو ہوں گے اب اس کو اگر وہی میٹرکس پروڈکٹ استعمال کریں تو ہمارے پاس کیا جائے گا A X one is equal to E one A X two is equal to E two and so on so forth A X N is equal to E N تو یہ آپ کے پاس میٹرکس اکویشنز ہو جائیں گی ان کو ہم سالو کر لیں گے ہمارے پاس جواب آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ انورس ہم اس طریقے سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آرٹیکل ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ solving linear system by the method of L U decomposition اگر آپ کے پاس ایک لینئر سسٹم دیا ہوا ہو A X is equal to B تو اس کو آپ کیسے سالو کرتے ہیں آپ کو پتا ہے A is equal to L into U A X is equal to B ہے اگر آپ کے پاس تو اس کو لکھ سکتے ہیں L U X is equal to B تو پہلے کیا کریں آپ یو ایکس کو سالو کریں یو ایکس کو سپوز کر لیں وائی کے برابر ہے یو ایکس یو ایک میٹرکس ہے آپریٹنگ اپون ایکس اس کو آپ سپوز کر لیں کہ وائی کے برابر ہے تو آپ کے پاس کیا جائے گا L Y is equal to B and similarly U X is equal to Y ان کو سالو کر لیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا اس کو اگر ڈائگرام کو دیکھیں اس ڈائگرام کو ذرا غور سے دیکھ لیں جو آپ کے پاس دیا ہوا ہے جس میں کیا بتایا گیا ہے اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایکس ویکٹر دیا ہوا ہے اس کو آپ اے سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس بی آ جاتا ہے A X to B similarly اگر آپ کے پاس ایکس ہے اس کو آپ یو سے ملٹیپلائی کریں یعنی U into X U operating upon X تو آپ کے پاس وائی آ جائے گا ٹھیک ہے پھر وائی کو دوبارہ ایل سے ملٹیپلائی کریں جو لوور ٹرائنگولر ہے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا بی آ جائے گا تو ایک یا تو یو ڈائریکٹ چلے جائیں آپ اے استعمال کر کے یا پہلے آپ ایل استعمال کریں پھر یو استعمال کریں یا یو استعمال کریں اور پھر ایل استعمال کریں یو کین گو تو دو اسٹیپس میں بھی آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں solving a system of linear equation ٹھیک ہے اے کو ڈیکمپوز کر دیں اور اس کو سالو کر لیں پھر دوبارہ سے نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو سالو کر لیں یہ کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس اکویشن جو ہوتی ہیں وہ سمپلر ہو جاتی ہیں کیلکولیشن جو ہوتی ہیں وہ ایزیئر ہو جاتی ہیں اب اس کے اندر یہ پروسیجر آپ کو بتا دیا ہے اسی اکویشن کو سالو کرنے کا وہ کیسے سالو کرتے ہیں کہ ری the system A X is equal to B as L U X is equal to B ہم نے یہ کہا تھا نا آپ کو کہ آپ کے پاس A X is equal to B آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ کیا کریں اس کو لکھ لیں L U X is equal to B where A L into U define a new unknown Y by letting U X is equal to Y اب یو ایکس کو آپ وائی فرض کر سکتے ہیں کہ U operating upon X will give you Y تو L Y is equal to B ٹھیک ہے جی then solve the system L Y is equal to B پہلے اس کو سالو کر لیں فار دی ان وائی اور جب یہ آپ کے پاس آ جائے then you substitute the new unknown یعنی now known vector Y in for X پہلے کیا کر لیں گے وائی کے لیے سالو کر لیں گے پھر بعد میں جواب ہم ایکس کے اندر نکال لیں گے ٹھیک ہے ہاں جی ہم نے کیا کیا ہے آپ نے دو چیزیں بھی آپ کو بتائی ہیں پہلی چیز ہم نے انورس معلوم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا ہے اور دوسرے اس میں ہم نے system of linear equation solve کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا ہے وہ کیسے کیا بتایا ہے کہ اے ایکس ٹو بی اگر آپ کے پاس کوئی ایک سسٹم آف لینئر اکویشن ہے جس کے اندر اے کوئی میٹرکس ہے اور اس کے بعد ایکس کوئی ویکٹر ہے اور بی کوئی ایک گیون ویکٹر ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے اے کو ڈیکمپوز کر دیں گے ایل یو کے اندر پھر L U operating upon X equal to B آپ کے پاس ہے تو پہلے ایسا کریں کہ یو ایکس کو آپ فرض کر لیں کہ وائی کے برابر ہے اور L Y is equal to B اس کو سالو کر لیں فار وائی پھر وائی کی ویلو دوبارہ سبسٹیچیوٹ کر دیں بیک اس کے اندر and you find the value in terms of X یہ کیوں کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طریقہ کار تھوڑا سا سمپلیفائی کرتا ہے ایک کمپلیکیٹڈ میٹرکس کو دو سمپلر میٹرسز میں ٹرانسفارم کر دیتا ہے ڈیکمپوز کر دیتا ہے اور اس کے بعد آسانی سے کیلکولیشن ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کے اندر زیادہ زیروز موجود ہیں ٹھیک ہے نا یہ کنڈیشنز ذرا ہیلپ کرتی ہے جب بھی میٹریسز ہم کریں گے جب بھی ہم ڈیٹرمنٹ کریں گے تو ہم پریفر کریں گے کہ ہمارے پاس میٹریس کے اندر زیادہ سے زیادہ زیرو ہو ٹھیک ہے یعنی ان کی کنڈیشن اسپارس میٹرکس کی بات کرتے ہیں اسپارس کا مطلب ہے کہ پروپورشنلی زیادہ زیروز آپ کے پاس ہو اس کے اندر اگر میٹرکس ہے تھری بائی تھری کی نائن اگر چار سے پانچ زیروز ہوں تو زیادہ اچھا ہے جہاں زیروز ہوتے ہیں وہاں کیلکولیشن کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے یہ جو کچھ بھی ہم لینئر الجبرا میں کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کیلکولیشن سمپلیفائی ہو جائے یہ جو کمپیوٹر صاحب ہیں یہ جو کمپیوٹر آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے یہ کم سے کم کیلکولیشن کرے اس کو کم سے کم اس کی یوٹیلائزیشن ہو جتنا ایفیشینٹ الگوریتھم ہوگا اتنا سی پی یو ٹائم کم استعمال کرے گا تو جتنی ہمارے پاس یہ ساری کوشش ہیں یہ اس لیے ہے کہ کمپیوٹر کو ہم آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں گو کہ اپنے دماغ پہ ہم ٹینس ٹینشن ڈالتے ہیں ٹینس کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں لیکن کمپیوٹر کو ہم کیا کرتے ہیں آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس نے دوسرا لیبوریس کام ہم سے لے لیا ہے اور وہ کام وہ سنبھالے گا تو لینئر الجبرا اور میتھمیٹکس ان جنرل سے اور کمپیوٹرس کی جب جب سے میرج ہوئی ہے تو یہ الگوریتم بڑے ہونے شروع ہو گئے میتھمیٹکس میں بڑی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے and at the same time computer science میں اور کمپیوٹرس کے اندر بہت ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی مرون منت ہے بہت بڑی لینئر الجبرا کی یا براڈلی میتھمیٹکس کی جناب اب کیا کرتے ہیں ہم کچھ ایک تین چار ایگزامپلس ہیں ایک ایگزامپل میں کر سکوں گا آج وہ آپ کے ساتھ میں کرتا ہوں کوئکلی اس کے بعد دوسری ایگزامپلس آپ کر لیجیے گا جس کے تحت آپ ہم یہ سسٹم آف لینئر کو سالو کریں گے اور اسی پروسیجر سے آپ بھی سالو کر لیجیے گا نوٹس پہ میں نے سالو کیے ہوئے تو جناب یہ ایک ایگزامپل آپ کے اس پہ آئے گی اسکرین کے اوپر اس کو دیکھیے گا میرے ساتھ سالو کیجیے گا اور اگر کوئی پرابلم ہے تو پوچھ لیجیے گا two X one plus six X two plus two X three 2 two two minus three X one minus eight X two 9x2 two two four X one plus nine two three آپ کے پاس میٹرکس اے جو ہے اس کے اندر وہ بن گئی two six two minus three minus eight zero four nine two آپ ایل میٹرکس لکھ لیں فورن one zero zero star one zero star star one آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے فرسٹ رو میں ون لے کے آنا ہے اور اس کے نیچے جو کالم کے اندر دو ایلیمنٹس ہیں ان کو زیرو بنانا ہے وہ کیسے کریں گے آپ اس کے اندر دو اسٹیپس اکٹھے کر لیں تو آپ کے پاس بن جائے گا one three one zero one three zero minus three minus two اب اس میں آپ کے پاس ملٹی پلائر کیا ہے multiplier one by two اور تھری اور مائنس فور یہ دو اکٹھے میں نے اسٹیپس کر دیے ہیں آپ کے پاس ایل کیا بن گیا two zero zero minus three one zero four star one اب کیا کرنا ہے آپ نے سیکنڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ ون بنانا ہے اور اس کے نیچے آپ نے زیرو لے کے آنا ہے تو دو اسٹیپ پھر اکٹھے کر لیں آپ کے پاس ماڈیفائڈ جو یو بن جائے گا وہ one three one zero one three zero zero seven multiplier three تھا آپ کے پاس آپ لکھیں اس کو ایل کو two zero zero minus three one zero four minus three one تو جناب آپ کے پاس یو بھی آ گیا ایل بھی آ گیا آپ کے پاس یو کیا ہے two one one three zero one three zero zero zero zero one and your L is two minus three one zero four minus three seven تو اب آپ اس کو سالو کریں پہلے کس کو سالو کریں گے ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ U X is equal to Y کریں گے اس کو سالو کریں گے اور پھر L Y is equal to B کریں گے سالو تو آپ کے پاس U X is equal to Y کیا آ گیا that is equal to one three one zero one three zero zero one X one X two X three is equal to Y one Y two Y three and L Y is equal to B کیا ہو گیا آپ کے پاس two zero zero minus three one zero four minus three seven Y one Y two Y three is equal to two two three اب یہ تو آپ کے پاس میٹرکس اکویشن ہے اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے بہت سارے سالو کیے تھے پہلے ہی اور آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا Y one is equal to one Y two is equal to five Y three is equal to two اب یہ Y one Y two Y three کی ویلوز دوبارہ پٹ کر دیں پیچھے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا one three one zero one three zero zero one X one X two X three is equal to one five two اس کو سالو کریں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گا X one is equal to two X two is equal to minus one and X three is equal to two تو یہ جناب جو میں نے بڑی جلدی سے ایک ایگزامپل سالو کی تھی اس میں یہ پرزمپشن کیا تھا کہ آپ کو ایک matrix equation simple C A X is equal to بھی سالو کرنی آتی ہے کہ آپ ملٹی پلائی کر لیں گے وہاں سے ایکس ون ایکس ٹو وغیرہ کی ویلو معلوم کر لیں گے یا دوسری طریقے سے کہ آپ اے جو بھی آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے اس کو آپ فارم میں یا ریڈیوس ایچلون فارم میں چینج کریں گے and then you can find a inverse and so on so forth جیسے بھی طریقے سے آپ نے سالو کرنی ہے سالو کر لیجیے گا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو آج ہم نے کیا کیا ہے ہم نے میٹرکس ڈیکمپوزیشن کیا یا میٹرک فیکٹرائزیشن کیا ہے جس کے تحت ہم نے ایک میٹرکس اے کو دو حصوں میں توڑا ہے جس کے اندر ایک ایل تھا lower triangular and U upper triangular جب اپر ٹرائنگولر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ون ون ون آنا چاہیے آپ کے پاس مین ڈائگنول میں اور اس کے بعد اوپر انٹری ہوگی اور نیچے سارے کے سارے زیرو ہوں گے اور ایل کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے صرف ڈائگنول میں کوئی بھی انٹریز ہو سکتی ہیں نیچے ایلیمنٹس ہوں گے اور اوپر سارے کے سارے زیرو ہوں گے تو یہ آپ نے ڈیکمپوزیشن کرنی ہے اس کے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ انورس معلوم کر سکتے ہیں میٹرکس کا اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ سسٹمز آف لینئر اکویشنز کو سالو بھی کر سکتے ہیں یہ ایگزامپلس ہم نے کچھ کی ہیں کچھ ایکسرسائز آپ کے پاس اچھی دی ہوئی ہیں خاص کر کے الیکٹریکل نیٹورکنگ کی وہ آپ ذرا دیکھ لیجیے گا وہ بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے اور کسی وقت موقع ملا تو وہ میں دوبارہ بھی آپ کو کرا دوں گا آج کا لیکچر ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی اگلا لیکچر جو ہمارے پاس ہوگا وہ لاسٹ لیکچر ہوگا اس سیگمنٹ کے اندر جی ہاں اس سیگمنٹ کا وہ لاسٹ لیکچر ہوگا اس کے ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پیچھے جتنے بھی میٹرس کے وہ آپ ضرور کریں ایک دفعہ ایک دفعہ ریوائز کر لیں کیونکہ اب میٹرکس جب چھوڑیں گے تو کہیں بہت بعد میں اس کو ہم پکڑیں گے اب کافی دن تک میٹرسز استعمال نہیں ہوگی کیونکہ اس کے بعد ہم نے ڈیٹرمنٹس پڑھنا ہے اس کے بعد ویکٹر اسپیسز ہم نے پڑھنا ہے یہ ایکسرسائز کرتے رہیے گا اپنا خیال رکھیے گا فزیکل ایکسرسائز بھی کیجیے گا میتھمیٹیکل ایکسرسائز بھی کیجیے گا اور مینٹل ایکسرسائز ضرور کیجیے گا اپنی صحت کا میں بار بار کہتا ہوں ضرور خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نے کے بعد السلام علیکم